حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میری غلطیاں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو غلطیوں سے اس طرح پاک صاف فرما دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف رکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو چونتیس